تیرواں باب دفن و قبر کا بیان میت کو کیسے دفن کریں میت کو دفن کرنا فرض کفایا ہے اور دفن کرنے سے مراد یہ ہے کہ زمین میں گڑا کھود کر اس میں میت کو رکھ کر اوپر سے پاٹ دینا اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین کے اوپر رکھ کر چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں المختصر دفن کے معنی یہ ہوئے کہ میت زمین کے اوپر نہ رکھی جائے بلکہ زمین کے اندر رکھ کر چھپا دی جائے جس جگہ یا جس مکان یا کمرے میں انتقال ہوا ہو اسی جگہ دفن نہ کریں کیونکہ یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلات والسلام السلام کے لیے خاص ہے لہذا میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کریں اس کے لیے کوئی خاص مدفن نہ بنائیں قبر کی لمبائی چڑائی اور گہرائی حسب ذیل ہونی چاہیے لمبائی میت کے قد کے برابر ہونی چاہیے چوڑائی میت کے آدھے قد جتنی ہونی چاہیے گہرائی میت کے آدھے قد برابر بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی میت کے قد کے برابر ہو درمیانی درجہ یہ ہے کہ میت کے پاؤں سے لے کر سینے تک جتنا ناپ ہو اتنی گہری ہو قبر کیسی ہو قبر کو قدادم بھر کھودنا بہتر ہے اس میں دو فائدے ہیں پہلا یہ کہ اگر میت کا جسم سڑتا ہے تو اس کی بدبو نہیں پھیلے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قبر زیادہ گہری ہونے کی وجہ سے میت بجو نام کے گوشت خور جانور سے محفوظ ہوتی ہے بجو ایک خاص قسم کا گوشت خور جانور ہے جو دن بھر بلوں میں چھپا رہتا ہے اور رات کو باہر نکلتا ہے اس کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں بجو نام کے گوشت خور جانور کو کاٹھیا واڑ گجرات وغیرہ کے علاقوں میں گورکھودیا کہتے ہیں اور اس جانور کو انگریزی میں بیجر کہتے ہیں قبر کو سینے سے بھی زیادہ گہری کھودنا بہتر ہونے کے تعلق سے حوالے کارین کرام کی ضیافت طبع کی غرض سے پیش خدمت ہیں عالم جلیل اشرف الفقہ عالم علامہ امام عبدالعلی برجندی المتوفی نو سو بتیس ہجری فرماتے ہیں ترجمہ قبر آدھے قد کے برابر کھو دی جائے یا سینے تک اور اگر زیادہ ہو تو مستحب مستحب ہے اس لیے کہ بو مہک سے بچنے اور درندوں سے محفوظ رکھنے میں یہ مقدار زیادہ بہتر ہے محقق جلیل امام اجل سرتاج فکا حضرت علامہ علاء الدین محمد بن علی دمشقی خسکفی المتوفی ایک ہزار اٹھاسی ہجری فرماتے ہیں ترجمہ میت کی قبر نصف قد کے برابر کھو دی جائے اگر زیادہ ہو تو بہتر ہے خاتم المحققین فخر الفقار حضرت علامہ محمد امین بن عابدین شامی المتوفی بارہ سو باون ہجری فرماتے ہیں اور اگر قبر کو زیادہ گہرا کر کے میت کے قد کے برابر کیا تو زیادہ اچھا کیا اس طرح گہرا کرنے کا مقصد بو روکنے اور درندوں کے اکھاڑنے سے بچانے میں مبالغہ ہے شیخ اجل عاشق رسول محقق علی الطلاق الشیخ شاہ عبدالحق محدث دہلی المتوفی ایک ہزار باون فرماتے ہیں قبر کو گہری کرنا سنت ہے اس لیے کہ اس میں میت کو گوشت خور جانور بجو بجو سے بچانا ہے قبر کی قسمیں قبر دو طرح کی بنائی جاتی ہے لحت یعنی بغلی اور شک یعنی صندوق قبر کی پہلی قسم لخت یعنی بغلی اس قسم کی قبر کو عوام کی اصلاح میں بغلی کہا جاتا ہے لخت یعنی بغلی قبر اس طرح بنائی جاتی ہے کہ زمین میں جہاں میت کو دفن کرنا ہو وہاں پہلے صندوق نما گڑا کھودا جاتا ہے پھر ایک کنارے قبلہ کی طرف کی دیوار میں میت کے رکھنے برابر جگہ کھود کر بنائی جاتی ہے اس کی شکل حزب ذیل نقشے کے مطابق ہوتی ہے اس قسم کی قبر صرف سخت زمین میں ہی بن سکتی ہے نرم مٹی اور ریت والی زمین میں ایسی قبر نہیں بن سکتی بلکہ سخت زمین میں بھی ایسی قبر مشکل سے بنتی ہے نیچے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اس کی لخت بنانا سنت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لخت بنائی گئی تھی حضور اقدس سہمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لخت قسم کی قبر کو پسند فرمایا ہے لخت کی فضیلت میں ایک حدیث پیش خدمت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ترجمہ ہمارے لیے لحد ہے اور ہمارے سوا دوسرے لوگوں کے لیے شک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ یعنی انتقال فرمایا ترجمہ مدینہ میں ایک شخص لخت کھوتے تھے اور دوسرے شخص سیدھی قبر بناتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا کہ ہم خدا تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اور دونوں کو بلاتے ہیں جو پہلے آ جائے گا دوسرے کو چھوڑ دیں گے تو لخت کھودنے والے صاحب پہلے تشریف لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لخت کھودی گئی قبر کی دوسری قسم شک یعنی صندوق اس قسم کی قبر کو شک کہتے ہیں صندوق یعنی شک قسم کی قبر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین میں جہاں میت کو دفن کرنا ہو وہاں میت کے قد کے برابر طول لمبائی میں اور میت کے کم از کم نصف قد کے برابر عرض چڑائی میں سیدھا گڑا کھودا جاتا ہے اور میت کو سیدھا سیدھا اس میں اتار دیا جاتا ہے اس قسم کی قبر کی شکل حزبِ ذیل نقشے کے مطابق ہوتی ہے لہد اور صندوق سے متعلق ضروری وضاحت اب تک جن دو قسموں کی دو قسم کی قبروں لہد یعنی بغلی اور صندوق یعنی شک کے تعلق سے جو بحث کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لخت بنانا سنت ہے واجب نہیں اگر زمین نرم ہو اور زمین میں لہد نہ بن سکے تو صندوق یعنی شک قسم کی قبر بنا لی جائے اگر ایسی زمین ہو جہاں لہد بن سکتی ہو لیکن پھر بھی شک نہ لی تو جائز ہے اگرچہ شک کے بجائے لہد بنانا بہتر ہے لہت کی شکل کی قبر بنانی چونکہ مشکل ہے اس لیے آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے شہروں میں عام طور پر شک یعنی صندوق شکل کی قبر بنائی جاتی ہے البتہ دیہاتوں میں اب بھی مصب طریقے پر قبر لہد ہی بنائی جاتی ہے آئمہ ملت اسلامیہ کے نزدیک اگر زمین سخت ہو اور وہاں لہد بن سکے تو وہاں لحت افضل ہے اور جہاں زمین نرم ہو لہد نہ بھی بن سکے اور قبر کے منہدم ہونے یعنی گرنے کا اندیشہ ہو وہاں شک صندوق افضل ہے قبر اور دفن کے ضروری مسائل قبر کے اندر چٹائی یا کوئی کپڑا بچھانا جائز نہیں کیونکہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے تابوت یعنی میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کرنا مکرو ہے مگر جب ضرورت اور مجبوری ہو تو حرج نہیں مثلا زمین بہت تر یعنی گیلی ہے تو ایسی صورت میں تابوت میں میت کو رکھ کر دفن کر سکتے ہیں اور اگر تابوت میں رکھ کر دفن کرنے کی صورت پیدا ہو تو تابوت کے نیچے کے حصے میں اندر کی جانب مٹی بچھا دیں اور دائیں بائیں نیز آگے پیچھے خام کچی اینٹیں لگا دیں اور اوپر کا حصہ کہگل یعنی بوسا ملی مٹی سے بنائیں تاکہ تابوت کے اندر کا حصہ مثل لحت کے ہو جائے اور لوہے کا تابوت مکرو ہے قبر کے اس حصے میں کہ جو میت کے جسم سے قریب ہے پکی اینٹ لگانا مکرو ہے کیونکہ اینٹ آگ سے پکائی جاتی ہے قبر کے اوپر ہو تو مکرو نہیں کسی کی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر دفن کرنا حرام ہے ایسا کرنے سے ایسا کرنے والے گناہ گار ہیں اور اگر میت نے ایسی وصیت کی تھی کہ چاہے مالک اجازت دے یا نہ دے مجھے وہیں دفن کرنا تو وہ میت بھی سخت گناہ گار ہے مالک زمین کو اختیار ہے کہ لاش نکال دے اور اپنی زمین خالی کر لے یا ناش رہنے دے اور قبل کو زمین کے برابر ہموار کر کے اس پر جو چاہے بنائے چلے پھرے استعمال کرے ایسی صورت میں قبر کی بے حرمتی کا کوئی وبال اس کے سر نہیں قبر کے ادب و احترام کے تعلق سے جو احادیث کریمہ ہیں وہ ایسی ناجائز قبر کے لیے نہیں ہیں حضور اقدس مالک کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ کسی ظالم کی رق کا کوئی حق نہیں اپنے رشتہ دار اور اعضاء کی میت کو صالحین کی قبروں کے قریب دفن کرنے کی ممکن کوشش کرنی چاہیے کیونکہ میت کو صالحین کے قبر کے قرب کی برکت حاصل ہوتی ہے اگر وہ میت معاذ اللہ عذاب کی مستحق بھی ہو تو صالحین اس کی شفاعت کرتے ہیں علابہ ازیں جو رحمت صالحین کے مزارات پر نازل ہوتی ہیں اس گناہ گار میت کو بھی گھیر لیتی ہیں اسی لیے تو حدیث میں ارشاد ہے ترجمہ اپنے اموات کو اچھے لوگوں کے درمیان دفن کرو ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد ہے ترجمہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا اگر صالحین کا قرب میسر نہ ہو تو میت کو اس کے عزیزوں قریبوں کے قریب دفن کریں کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں آدمی اپنے اعضاء کے قرب سے خوش ہوتا ہے اور ان کی جدائی سے غمگین ہوتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے جنازے کے ساتھ جب قبرستان میں جائیں تو بڑی آجزی و انکساری کے ساتھ داخل ہوں اور قبرستان میں داخل ہوتے ہی قبر والوں کو سلام کہیں حضور اقدس احمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل قبور کو سلام کرنے کی جو تعلیم فرمائی ہے وہ متعدد احادیث میں اس طرح مرکوم ہے السلام علی اہل الدار من المومنین والمسلمین واجرحم وجرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخر و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون جب جنازہ دفن کرنے کے لیے زمین پر رکھ دیا جائے تب بیٹھیں اور قبلہ روح ہو کر بیٹھیں جنازہ زمین پر رکھنے سے پہلے نہ بیٹھنا چاہیے ذیل میں تین حادیث درجہ ذیل ہیں حضرت برا بن نازب سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنازے میں گئے تو آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف رکھتے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کہ جنازہ زمین پر نہ رکھ دیا جائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب تم جنازے کے ساتھ جاؤ تو بیٹھا نہ کرو یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا جائے میت کو قبر میں اتار کر کیسے رکھیں جنازے کو قبر کے قریب قبلے کی جانب رکھنا مستحب ہے تاکہ مردہ قبلے کی جانب سے قبر میں اتارا جائے اور ایسا نہ کریں کہ میت کو قبلے کی جانب سے اتارنے کی بجائے جنازے کو قبر کی پائنتی یعنی پاؤں کی جانب رکھیں اور میت کو سر کی جانب سے قبر میں لائیں قبر میں میت کو اتارنے والوں کی کوئی تعداد معین نہیں دو یا تین ضرورت کے مطابق اتریں اور بہتر یہ ہے کہ میت کو قبر میں رکھنے کے لیے قبر میں قبر میں اترنے والے اشخاص قوی نیک اور امین ہوں کہ اگر میت میں کوئی نامناسب بات دیکھیں تو لوگوں پر اسے ظاہر نہ کریں عورت کی میت کو قبر میں اتارنے والا محارم ہوں یعنی وہ اشخاص ہوں کہ جن کے ساتھ اس عورت کا نکاح دائمی طور پر حرام ہو مثلا بھائی باپ بیٹا وغیرہ اگر یہ محارم موجود نہ ہوں تو دیگر رشتہ دار قبر میں اتاریں اگر یہ بھی نہ ہوں تو پرہیزگار اجمی کے اتارنے میں کوئی مذائقہ نہیں میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ و بلّہ و عالم ملِّ رسول اللہ ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے بسم اللہ و سبیل اللہ و اعلیٰ ملت رسول اللہ اگر کسی عورت کا جنازہ ہے تو میت کو قبر میں اتارنے سے تختہ لگا کر قبر کو بند کرنے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائے رکھیں اس طرح کے جنازہ بھی ڈھکا رہے اور جنازے کو کپڑے سے ڈھکنے کے بعد ہی میت کو قبر میں اتاریں مرد کو دفن کرتے وقت پردہ نہیں کرنا چاہیے قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں کہ آپ ضرورت نہیں اور اگر بندش نہیں کھولی تو بھی حرج نہیں میت کو داہنی کروٹ لٹائیں اور اس کے پیچھے نرم مٹی یا ریت کا تکیہ سا بنا دیں اور ہاتھ کروٹ سے الگ رکھیں تاکہ بدن کا بوجھ ہاتھ پر نہ ہو اور اگر اس طرح کرنے میں وقت دقت ہو تو چت لٹا کر منہ قبلے کو کر دیں اب اکثر مقامات میں یہی رواج ہے اور اگر معاذ اللہ میت کا منہ غیر قبلہ کی طرف ہو گیا ہے اور ایسا سخت ہو گیا ہے کہ پھر گھوم نہیں سکتا تو اسی حالت پر چھوڑ دیں زور لگا کر منہ قبلہ کی طرف کرنے کی کوشش کر کے میت کو تکلیف نہ دیں اگر میت کا منہ قبلہ کی طرف کرنا بھول گئے یا میت کو بائیں کروٹ لٹا دیا یا میت کو الٹا لٹا دیا یعنی جدھر سر ہونا چاہیے ادھر پاؤں کر دیے تو ان تمام صورتوں میں تختہ لگانے کے بعد اور مٹی دینے سے پہلے یاد آیا تو تختہ ہٹا کر ٹھیک کر دیں اور اگر مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے میت کو قبر میں رکھ لینے کے بعد قبر کو تختوں سے بند کر دیں اور پھر مٹی قبر میں ڈال دی جائے حاضرین جنازہ میں سے ہر ایک کے لیے یہ مستحب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لپ بھر کر تین مرتبہ قبر کے اوپر مٹی ڈالیں مٹی ڈالنے کی ابتدا سرحانے کی جانب سے کرنی چاہیے مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھیں قبر پر مٹی ڈالتے وقت مجرہ ریل ترتیب سے یہ دعا پڑھیں پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے وقت منہا خلق نہ یعنی ہم نے تم کو اس مٹی سے بنایا دوسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت وفی ہان نوی اور اسی میں تم کو لٹا رہے ہیں تیسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت امین ہا نخری جکم تارتن اخرا یعنی اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے بعض روایتوں میں قبر پر مٹی ڈالتے وقت مجرہ ذیل دعا پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے مرد کے لیے پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے وقت اللہ جافل ارزا ان جم بے ہی یعنی اے اللہ زمین کو اس کے دونوں پہلوؤں سے کشادہ فرما دوسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت اللہ افتح ابواب السماء لروح ہی یعنی اے اللہ اس کی روح کے لیے زمین اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے تیسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت اللہ زوج ہو من حور العین یعنی اے اللہ حور عین کو اس کی زوجہ کر دے عورت کے لیے پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے وقت اللّہ جاف ال ان جنابیہ دوسری مرتبہ مرتبہ مٹی ڈالتے وقت اللہ ابواب اب علی روحیہ تیسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت اللہ ادخل حل جنت آبی رحمتی کا یعنی اے اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے اوپر لکھی ہوئی دونوں دعاؤں میں سے چاہے ایک پڑھے چاہے دونوں پڑھے اور تینوں مرتبہ مٹی ڈالتے وقت دونوں دعائیں پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے اور قبر پر مٹی ہاتھ یا کھرپی یا پھاوڑا وغیرہ جس اوزار سے ممکن ہو ڈالیں اور جتنی مٹی قبر کھودتے وقت زمین سے نکلی ہے اس سے زیادہ نہ ڈالیں کہ یہ مکرو ہے ہاتھ پر جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں اختیار ہے قبر کھوتے وقت زمین سے جو مٹی نکلی ہے وہ سب کی سب قبر پر ڈالنا ضروری نہیں بلکہ صرف بالشت بھر قبر اونچی ہو جائے اتنی ہی مٹی ڈالیں قبر میں شجرا یا عہد نامہ رکھنا جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی سمت والی دیوار میں تاک کھود کر اس میں رکھیں در مختار میں کفن پر بھی عہد نامہ لکھنے کو جائز بتایا ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میت کو نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے بغیر روشنائی کے کلمے کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر میں شجرہ رکھنے کو بزرگان دین کے معمول طریقے سے بتا کر سرحانی کی طرف طاق میں رکھنا پسند فرمایا قبر کو چوکھنٹی نہ بنائیں بلکہ اس میں ڈھال رکھیں جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس طرح کی قبر بنانی چاہیے یہ مستحب ہے اگر کسی نے قبر کو چوکھنٹی بنا دی تو مستحب کے خلاف کیا گناہ لازم نہیں آتا دفن کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا سنت ہے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر پانی چھڑکا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال پر آپ کی قبر انور شریف پر بھی پانی چھڑکا گیا ذیل میں دو حوالے پہ شہدمت ہیں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو قبر میں سر کی جانب سے لٹایا اور ان کی قبر پر پانی چھڑکا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف پر پانی چھڑکا گیا اور پانی چھڑکنے کی خدمت حضرت بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ نے مشکیزہ سے اس طرح انجام دی کہ سراہنے کی جانب سے پانی چھڑکنا شروع کیا یہاں تک کہ قدموں تک آ کر ختم کیا قبر پر پانی چھڑکنے کی حکمت قبر پر پانی چھڑکنے میں کیا حکمت ہے اس سلسلے میں حضرت ملا علی کاری رحمت الباری اپنی معروف و مشہور و معروف کتاب مرکہ شرح مشکوہ میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی حضرت طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی چھڑکنے میں یہ حکمت ہے کہ اس فعل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رب کریم کی مہربانیوں کے نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قبر پر تشریف لے جا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مختلف دعائیں اپنے رب سے مانگی ہیں ان مقدس دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے یعنی اے اللہ اس کے گناہوں کو پانی اور برف اور اولے زالے سے دھو دے اسی طرح بزرگان دین اور عظیم الشان علماء ملت اسلامیہ یہ دعا کرتے چلے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کی قبر کو سیراب کرے اور اس کے لیٹنے کی جگہ قبر کو ٹھنڈا کرے بعض حضرات نے پانی چھڑکنے کی یہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ پانی اس لیے چھڑکا جاتا ہے کہ قبر زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے مٹی جم جاتی ہے اور قبر پختہ ہو جاتی ہے اور قبر کا نشان جلدی مٹتا نہیں دفن کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا مصنون ہے اگر طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے قبر کی مٹی منتشر یعنی ادھر ادھر ہو گئی ہے اور قبر پر اثر نو مٹی ڈالی گئی ہے یا قبر کی مٹی منتشر ہو جانے کا احتمال ہے تو اب بھی قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ قبر کا نشان باقی رہے اور قبر کی توہین نہ ہونے پائے کتاب در مختار میں بھی یہی علت بیان فرمائی گئی ہے کہ نشان مٹ جانے کے سبب بے حرمتی نہ ہو اور اس کے لیے کوئی دن معین نہیں ہو سکتا ہے جب حادث ہو تب ڈالے اور بے حاجت پانی ڈالنا پانی کو ضائع کرنا ہے اور پانی ضائع کرنا جائز نہیں اور عاشورہ کے دن قبر پر پانی ڈالنے کی تخصیص بالکل بے اصل اور بے معنی ہے مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ البقرہ کا اول و آخر حصہ پڑھیں سرحان علی فلاں میم سے مفلحون تک پڑھیں اور پائنتی آمن رسول سے القوم مل تک پڑھیں ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے مت روک رکھو اور اسے جلدی اس کی قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کے سراہنے سورہ بکرا کا شروع حصہ اور پائنتی کی طرف سورہ بکرا کا آخری حصہ پڑھیں قبر کو پختہ پکی نہ بنانا بہتر ہے اور اگر قبر پختہ تعمیر کریں تو اندر سے کٹرا کچا رہے اوپر سے پختہ کر سکتے ہیں طویل و عرض یعنی لمبائی اور چڑائی میت کی قبر کے موافق ہو اور بلندی ایک بالش سے زیادہ نہ ہو اور قبر کی صورت ڈھلان ہو یہ بہتر ہے قبر پر بطور علامت اور نشانی پتھر رکھنا مستیب ہے تاکہ قبر پہچانی جا سکے اور قبر کے سرحانے کتبہ یعنی پتھر پر صاحب قبر کا نام وغیرہ کندہ کر کے نصب کرنا بھی درست ہے بلکہ صرف پتھر کے مقابلے میں کتب بہتر علامت ہے مگر ایسی جگہ نہ لکھیں کہ بے ادبی ہو حضرت مطلب بن نبی ودا راضی ودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کا جنازہ دفن کرنے کے لیے نکالا گیا جب انہیں دفن کر دیا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ ایک پتھر اٹھا لاؤ اس شخص سے وہ پتھر نہ اٹھ سکا لہذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کھڑے ہوئے اور اپنی مبارک آسینیں چڑھائیں اور اس پتھر کو اٹھا لائے اور ان کے سنانے کے پاس لگا دیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کا علم ہوتا رہے گا اور میرے گھر والوں میں سے جو فوت ہوگا اسے ان کے پاس دفن کروں گا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مضون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے انہوں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا لہٰذا رضائی بھائی ہوئے حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کر لیا تھا ان سے پہلے صرف تیرہ آدمی اسلام لائے تھے آپ بدر کی جنگ میں بھی شریک ہوئے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ کر بسنے والے مہاجرین میں سے سب سے پہلے آپ ہی کا مدینہ شریف میں انتقال ہوا تھا درجہ والا حدیث میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس الفاظ کے میرے گھر والوں میں سے جو فوت ہوگا اسے ان کے قریب دفن کروں گا کے مطابق حضرت عثمان بن مضون رضی اللہ عنہ کی قبر شریف کے قریب سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعلّ عنہ دفن کیے گئے مسئلہ قبر پر میت کا نام لکھنا مستحب ہے مرکہ شرح مشکوہ میں ہے قبر پر میت کا نام لکھنا مسنون ہے خصوصاً اگر نیک آدمی ہو اس کا نام لکھنا اس لیے بہتر ہے کہ اس کا نام یاد رہے گا اس کی قبر کا علم رہے گا کیونکہ وقت گزرنے سے کہیں اس کا نام مٹ نہ جائے اور لوگوں کو اس کی قبر کا علم ہی نہ رہے اور جن روایات میں لکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ منسوخ ہیں اگر کسی کا بیچ سمندر پانی کے جہاز پر انتقال ہو گیا اور کنارہ قریب نہیں اور میت کو کنارے تک لے جانے میں جسم خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے تو جہاز پر ہی غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر سمندر میں ڈبو دیں اگر جنازہ لے کر قبرستان پہنچ گئے اور ابھی قبر تیار نہیں ہوئی اور قبر کی تیاری میں کچھ دیر ہو تو اگر دھوپ ہو تو جنازہ سایہ میں رکھیں اور خود بھی سایہ میں بیٹھ جائیں حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں نکلے جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو قبر ابھی کھودی نہیں گئی تھی بس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چہرہ اگدس کر کے بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ ہم بھی بیٹھ گئے حضرت بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے جب ہم قبر پر پہنچے تو ابھی قبر تیار نہ ہوئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم آپ کے پاس اس طرح چپ چاپ بیٹھے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں اگر بارش کا موسم نہیں اور میت کو دفر کرتے وقت خلاف عادت بارش ہو تو یہ بارش رحمت اچھا فعال ہے رات کے وقت میت کو قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے تدفین کے لیے رات کے بجائے دن بہتر ہے لیکن ضرورت کی بنا پر رات میں بھی دفن کر سکتے ہیں اور رات کے وقت دفن کے لیے چراغ کا جلانا بھی درست ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک قبر میں داخل ہوئے آپ کے لیے چراغ جلایا گیا آپ نے میت کو قبلے کی طرف سے پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو بہت رونے والا اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا تھا آپ نے اس کے جنازے پر چار تکبیریں پڑھیں قبر پر سبز شاخ لگانا پھول اور چادر ڈالنا قبر تیار ہو جانے کے بعد اس پر سبز شاخ لگا دینا چاہیے کیونکہ پودوں کے سبز پتے اور شاخیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مصروف رہتے ہیں جب تک یہ پتے پھول اور شاخیں سبز و تر رہتے ہیں تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے رہتے ہیں اور ان کی تسبیح و تحلیل سے میت کا دل بہلے گا نیس سبز پودوں کی تسبیح کے سبب رحمت خداوندی کا نزول ہوگا اور اہر قبر کے عذاب اور قبر کی سختیوں میں فضل الہی سے تخفیف ہوگی علاوہ ازیں سبز پودوں کی تسبیح کی وجہ سے میت کو انس حاصل ہوگا لہذا جب کبھی بھی نئی قبر بنائی جائے اس پر سبزہ ضرور لگا دیا جائے اس کا جواز حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے حدیث ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ منورہ کے کسی باغ کے قریب سے گزرے وہاں دو شخصوں کی آواز آپ نے سنی ان دونوں شخصوں پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان میں کا ایک شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا بعد ازاں حضور اقدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ منگوائی اور اس شاخ کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسا کیوں کیا حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہوں یا ان کے خشک ہونے تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی نوٹ قبر میں مردے کو عذاب ہونا یہ غیب کی بات ہے حضور اقدس عالم ماکان وما یقون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا وسیع علم غیب عطا فرمایا ہے کہ آپ نے دو قبروں میں مدفون اشخاص کی آواز سن لی اور ان کے کرہانی کی آواز سن کر بتا دیا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے صرف عذاب ہونے کی کیفیت ہی بیان نہ فرمائی بلکہ کس گناہ کی وجہ سے ان پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ بھی بتا دیا ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ بھی جان رہے ہیں اسی کا نام تو علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب شاخ جب تک خشک نہیں ہوتی اس کی تسبیح کی وجہ سے قبر میں مدفون میت کے عذاب میں نرمی ہوگی جب سب شاخ اللہ تعالیٰ کی حمد و وسناک کرتی ہے تو سب شاخ کے مقابلے میں پھول زیادہ تر و تازہ ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے لہٰذا یہ پھول بھی جب تک تر و تازہ رہے گا اس کی حمد و ثناس سے میت کو انس حاصل ہوگا اور اس کا دل بہلے گا نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا اور قبر کے عذاب و سختی میں نرمی اور کمی ہوگی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے مراد پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہ کرنا ہے یعنی پیشاب کے مقام کو پانی سے نہ دھونا اور پیشاب کے قطرے بدن اور کپڑے پر لگنے دینا ایسا سنگین جرم ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے نیز شغل خوری یعنی لوگوں کی باتیں ادھر ادھر کرتے پھرنا یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اس کے باعث بندہ عذاب قبر میں گرفتار ہوتا ہے لہذا ان دونوں کبھی اور ناپسندیدہ حرکت سے بچنا ضروری ہے مسئلہ امام قاضی خان پانچ سو بانوے ہجری اپنے فتاوی خانیہ میں علامہ شرمبلالی ایک ہزار انہتر ہجری نورالعیزی اور مراکی الفلاح اور امداد الفتح میں علامہ ابو السعود حاشیہ مراکی میں فاضل جلیل علامہ تختاوی حاشیہ مراکی الفلاح میں امام ابن عابدین بارہ سو باون ہجری شامی ردل رد المختار حاشیہ در مختار اور خزانہ الروایات میں فتح کبرہ کے حوالے سے امام محمد بن محمد شہاب ابن بزاز آٹھ سو ستائیس ہجری فتح بزازیہ میں اور شیخ الاسلام اپنی مشہور اور معتبر کتاب کشف الغطا میں فرماتے ہیں ترجمہ چوب اور ہری گھاس کا مقبرے سے کاٹنا مکرو ہے اور اگر خشک ہو تو مذائقہ نہیں کہ وہ جب تک تر رہتی ہے خدا کی تصویح کرتی ہے اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے مسئلہ جامع البرکات میں کتاب مطالب المومنین کے حوالے سے اور کنز العباد اور فتح غرائب وغیرہ کتب میں ہے ترجمہ گلاب وغیرہ کے پھول قبروں پر ڈالنا اچھا ہے کہ جب تک تازہ رہیں گے تسبیح الہی کریں گے اور ان کی تسبیح سے میت کو انس حاصل ہوگا مطالب المومنین اور جامع البرکات یہ دونوں کتابیں فرقہ بھابیہ کے نزدیک مستند اور معتبر ہیں مولوی اسحاق دہلوی نے اپنی کتاب مایا مسائل میں اور مولوی متکلم کنوجی وغیرہ نے ان کتابوں سے استدلال کیا ہے اولیاء کرام علم عظام اور صلحہ زوئی الاحترام کی قبروں پر ان کی عظمت کے اظہار کی غرض سے چادر گلاب ڈالنا جائز اور محمود ہے کیونکہ عوام الناس کی ایک عام ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ جب تک ظاہری شان و شوکت اور دبدبے نہیں دیکھتے متاثر نہیں ہوتے اور صاحب قبر کے صاحب فضل و کمال ہونے کے باوجود ان کی وقت نہیں کرتے اور ان کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان کی عظمت اور عفت کے قائل و موترف نہ ہونے کی وجہ سے ان کے فیوز و برکات سے فائدہ مند نہیں ہوتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پردادا استاد حضرت عارف بلا علامہ عبد الغنی بن اسماعیل بن عبد الغنی نابلسی حنفی المتوفی گیارہ سو ترتالیس ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بدعت حسنہ شریعت کے مقاصد کے موافق ہو وہ سنت ہے پس علماء کرام اولیاء زبی احترام اور صلحہ اظام کی قبور پر قبا بنانا اور قبر پوش یعنی گلاب ڈالنا امر جائز ہے جبکہ مقصود اس سے عوام کی نظروں میں صاحب قبر کی تعظیم و توقیر پیدا کرنا ہو تاکہ وہ صاحب قبر کی تحقیر و توہین نہ کریں اور اسی طرح اولیا و صلحہ کی قبور کے پاس کنادیل چراغ روشن کرنا باب تعظیم و تقریم سے ہے اس میں مقصد نیک ہے اس سے لوگوں کو روکنا مناسب نہیں مزارات اولیاء کرام پر کبا بنانا اور چراغاں کرنا آئمہ دین نے اولیاء علماء صلحہ اور مشائق قدست اسرارم کے مزارات کے گرد جائز التصرف زمین میں اس نیت سے عمارت بنانا کہ اس سے زائرین کو راحت ہوگی جائز قرار دیا ہے سرگان دین کے مزارات پر کبہ یا گنبد بنانا اور پکی عمارت تمیر کرنا جائز ہونے کے ثبوت میں چند حوالے پیش خدمت ہیں حضرت علامہ محدث سعیدی محمد طاہر فتنی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی نو سو اکاسی ہجری فرماتے ہیں بے شک علماء سلف نے مشائخ کرام اور مشہور علماء اظام کی قبروں پر عمارت بنانے کی اجازت دی ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کو آئیں اور اس عمارت میں بیٹھ کر آرام کریں فقی الاسر فخر العلماء حضرت علامہ علی سلطان محمد حروی کاری مکی حنفی المعروف بام اللہ علی کاری علیہ الرحمٰ باری المتوفی ایک ہزار چودہ ہجری فرماتے ہیں بے شک سب صالحین نے مشاہ کرام اور معروف علماء کی قبول پر قبا تعمیر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کو آئیں تو عمارت میں ٹھہر کر استراحت کریں عاشق رسول محقق علی الاطلاق شیخ محقق شاہ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترک محدث دہلوی علیہ الرحمہ والرضوان المتوفی ایک ہزار باون ہجری نے اپنی مشہور و معروف کتاب مدارج النبوہ میں مطالب المومنین سے نقل فرمایا ہے علماء سلف نے مشہور مشائق و علماء کی قبروں پر قب تعمیر کرنا جائز اور مباح رکھا ہے تاکہ زائرین کو آرام ملے اور اس کے سائے میں بیٹھ سکیں اسی طرح جائز اور مباح کا حکم کتاب مفاتی شرح مصابی میں بھی ہے اور حضرت علامہ اسماعیل زاہدی جو مشاہیر فقہ میں سے ہیں انہوں نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے یہاں تک کہ مطالعے سے معزز قارین اولیاء کرام کے مزارات پر کبے اور گنبد تعمیر کرنے کے جواز سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے آئیے اب بزرگان دین کے مزارات اور آستانوں پر چرانگا کرنے کے جواز کے سلسلے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں اولیاء کرام کے مزارات پر روشنی کرنا مقابر میں شمع روشن کرنا جب کسی فائدے کے لیے ہو ہرگز منع نہیں فائدے کی متعدد مثالیں ہیں مثلا وہاں کوئی مسجد ہے کہ ان چراغوں سے مسجد میں روشنی ہوگی اور اس مسجد میں آنے والے نمازیوں کو آرام اور آسائش ہوگی مقابر برسر راہ ہوں تو مقابر کی روشنی سے راہگیروں یعنی راستہ چلنے والوں کو فائدہ ہوگا اندھیرے میں ٹھوکر وغیرہ دیگر امور مشقت سے محفوظ اور معمون رہیں گے مدرجہ بالا دونوں فائدے زندہ لوگوں کے لیے ہیں لیکن یہ تیسرا فائدہ ان مقابر میں مدفون مسلمان میتوں کا بھی ہے اور وہ یہ کہ رات کے وقت مقابر میں شمع روشن دیکھ کر مقابر کے قریب سے گزرنے والے مسلمین کو مقابر کا پتہ چلے گا وہ گزرنے والے زندہ مسلمین اپنے مومن مردوں کو سلام کریں گے فاتح پڑھیں گے دعا کریں گے کچھ پڑھ کر اثار ثواب کریں گے اور اموات کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوگا گناہ معاف ہوں گے اور اگر نیک اموات ہیں تو درجات بلند ہوں گے چوتھا فائدہ دو طرفہ ہے اگر گزرنے والوں کی نیکیاں زیادہ ہیں اور نیکیوں کے معاملے میں اس کی قوت زیادہ ہے تو اموات برکت لیں گی اور اگر اموات کی قوت زائد ہے تو گزرنے والے فیض حاصل کریں گے اگر کوئی شخص مقابر کے قریب سے گزرنے کے بجائے مقابر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آنے کا مقصد زیارت قبر یا اثار سواب یا افادہ یا استفادہ یعنی فائدہ پہنچانا یا فائدہ حاصل کرنا ہے تو وہ مقابر کی روشنی سے آرام پائے گا اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو مقابر کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر قرآن مجید دیکھ کر بآسانی پڑھ سکے گا امام علامہ عارف باللہ سعیدی عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی حنفی نابلسی قدسنا اللہ بصرہ القدسی المتوفی گیارہ سو ترتالیس ہجری ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ درر اور غرر میں فتح بزازیہ سے نقل فرمایا کہ قبروں کی طرف شمع لے جانا بدت اور مال کا ضائع کرنا ہے یہ سب اس صورت میں ہے کہ بالکل فائدے سے خالی ہو اور اگر شمع روشن کرنے میں فائدہ ہو کہ موضع قبور میں مسجد ہے یا قبور سر راہ ہے یا وہاں کوئی بیٹھا ہے یا مزار کسی ولی اللہ یا محققین علماء میں سے کسی عالم کا ہے تو وہاں شمع روشن کرنا ان کی روح مبارک کی تعظیم کے لیے ہے جو اپنے بدن کی خاک پر ایسی تجلی ڈال رہی ہے جیسے آفتاب زمین پر تاکہ اسی روشنی کرنے سے لوگ جانیں کہ یہ ولی کا مزار پاک ہے تاکہ اس سے تبرک حاصل کریں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ان کی دعا قبول ہو یہ کام جائز ہے اور اس سے اصلاً کوئی ممانعت نہیں اور اعمال کا مدار نیتوں پر ہے قبر پر چراغ روشن کرنے میں صاحب قبر کی روح کریم کی تعظیم و کریم تکریم مقصود ہوتی ہے محض قبر کی تعظیم مقصود نہیں ہوتی لہذا اس نیت صالح کے ساتھ ولی اکرام کے مزارات پر روشنی کرنے میں کوئی اصراف یعنی فضول خرچی نہیں کیونکہ یہ سب صرف اور صرف صاحب قبر کی تعظیم کے لیے ہے جو شرن بلا شبہ مطلوب اور محبوب ہے امام اجل تقی الدین سبکی امام جلیل علامہ نور الدین سمحوی سمہودی اور امام الفقہ علامہ عبدالغنی نابرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے امام سمودی علیہ الرحمہ والرضوان فرماتے ہیں خاص زمین قبر کی تعظیم مقصود نہیں بلکہ اس کی تعظیم مقصود ہے جو اس میں فروکش ہے اولی کرام کے مزارات پر ضروری وجاہت اولیاء کرام کے مزارات پر چراغ روشن کرنے کی ممانعت کرنے والے گروہ کے لوگ ممانعت کے ثبوت میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں وہ حدیث شریف بھی ذیل میں درج ہے ترجمہ حضرت ابو دعود اور حضرت ترمزی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں اور قبروں پر چراغ رکھنے والوں پر لانت فرمائی اس حدیث شریف کے مقدس الفاظ کو بغور ملاحظہ فرمائیں حدیث شریف میں رفظ اعلیٰ یعنی اوپر ہے اس کا مطلب ہوا قبر کے اوپر لہذا خاص قبر پر چراغ رکھنے کی ممانعت ہوئی اس حدیث شریف کی شرح میں امام علامہ عارف بلا عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی حنفی نابلسی المتوفی گیارہ سو ترتالیس ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں رکھنے والے اس پر یعنی قبروں پر یعنی ان کے اوپر اس حدیث شریف میں وارد لفظ عالح کو علامہ علی بن سلطان محمد حروی قاری مکی حنفی المعروف بام اللہ علی قاری علیہ الرحمت الباری المتوفی ایک ہزار چودہ ہجری نے حقیقی معنی پر لیا ہے یعنی خاص قبر پر آپ فرماتے ہیں علیہ یعنی قبروں پر کی قید نے یہ فائدہ پہنچایا کہ قبر کے پہلو میں مسجد بنائیں تو کوئی حرج نہیں مخالفین کی پیش کردہ حدیث میں قبر پر مسجد بنانا اور چراغ جلانا دونوں کی ممانعت آئی ہے جب علامہ ام اللہ علی کاری کی مدرجہ بلا تشریح کے مطابق قبر پر مسجد بنانا حقیقی معنی میں ہے تو قبر پر چراغ جلانا بھی یکساں علاقہ ہونے کی وجہ سے حقیقی معنی میں ہی ہے لہذا جب قبر کے قریب یا آس پاس مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں تو قبر کے قریب یا ارد گرد چراغ جلانے میں بھی کوئی حرج نہیں اولیاء کلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مزارات پر جو چراغ جلائے جاتے ہیں وہ صرف تعظیم کی نیت سے جلائے جاتے ہیں اور یہ تعظیم ان مزارات کے پتھر اینٹ اور مٹی کی تعظیم نہیں بلکہ ان کی مبارک روح کی تعظیم ہے جیسا کہ پچھلے صفحات میں امام ناولسی کا کول نقل کیا گیا ہے کہ تعظیمََََََََََََََََََََ لروح ہل مشرفات یعنی ان کی مبارک روح کی تعظیم کے لیے لہذا ملت اسلامیہ کے بزرگوں کی قبروں کی تعظیم حقیقت میں ان بزرگان دین کے روح کی تعظیم ہے اور اسی طرح کی تعظیم سے کسی نے بھی منع نہیں فرمایا بلکہ بزرگان دین کے مزارات کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے جس بزرگ کا ان کی حیات میں جیسا ادب و احترام کرتے ہو ویسا ہی ادب ان کے انتقال کے بعد ان کے مزار کا کرنا چاہیے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور آپ کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم قرآن مجید میں ہے لہذا آئمہ ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ جیسا ادب و احترام اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں لازمی اور ضروری تھا ویسا ہی ادب و احترام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لازمی اور ضروری ہے مام اجر علامہ شہاب الدین احمد علی بن حجر مکی اسکلانی المتوفی آٹھ سو باون ہجری علیہ الرحمہ وضوان کے شاگرد رشید حضرت علامہ عبد القادر فاق مکی اپنی کتاب حسن التوسل فی زیارہ افضل رسول میں لکھا ہے کہ آداب میں سے ہے قبر اقدس کی طرف پشت نہ کرے زور اقدس سہمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے مزار اقدس کو پیچھ نہ کرنے کے سلسلے میں امام جلیل علامہ نور الدین عبداللہ سمہودی شافعی علم توفی نو سو گیارہ ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب خلاصہ الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ میں صاف لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ نماز میں مزار اقدس کی طرف پیٹ کرے اور نہ غیر نماز میں یہی امام موصوف پھر امام الدین بن عبد السلام سے نقل فرماتے ہیں ترجمہ جب تو نماز پڑھنا چاہے تو حجرہ متحرہ مزار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹ نہ کر اور نہ نماز میں اپنے سامنے رکھ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب بعد وصال بھی ویسا ہی ہے جیسا ظاہری حیات میں تھا لہذا حضور کی ظاہری حیات میں جیسا تو ادب کرتا تھا اور حضور کے سامنے سر جھکاتا تھا ایسا ہی مزار اقدس کے سامنے کر مسکورہ بالا عبارات تعظیم و ادب کے تعلق سے بیان ہوئیں اور تعظیم ہی اصل مقصد ہے اگر تعظیم کے تعلق سے ایسی دیگر عبارات جمع کی جائیں تو ایک ذہیم دفتر تیار ہو جائے حاصل کلام یہی کہ انبیاء کرام اور اولیاء اولیاءزام کی شان عظمت کے اظہار اور ان کے ادب و احترام کے لیے جو نیک اور مستحسن کام کیے جاتے ہیں اور ان کاموں کے کرنے میں شریعت متحرہ کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو ایسے کام میں کوئی حرج نہیں اور اس سے روکنے کا کسی کو اختیار نہیں ہاں اگر روکنے والا اپنے کول میں سچا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ممانعت پر سریح دلیل قرآن و حدیث یا کتب معتبرہ سے پیش کرے صرف اپنے قیاس فاسد اور جہلانہ اجتہاد سے کوئی مسئلہ گھڑ لینا دیانت اور انصاف سے بعید ہے حالانکہ بہت سے فروئی اور ضمنی مسائل زمانہ اور مقام کے بدلنے سے بدل بھی جاتے ہیں کبھی کبھی حالات کے پیش نظر اور وقت کے تقاضے کی بنا پر بہت سے فروئی اور ضمنی مسائل کا حکم بدل جاتا ہے ایسے مسائل کے لیے احکام سابقہ سے سند لانا اور اس کو خلاف شرح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا اور خواہ مخواہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا اور امن و امان اور صلح و محبت سے رہنے والے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اور انہیں مذہب کے نام پر لڑنے لڑانے پر آمادہ کرنا سخت ناپسندیدہ جرم ہے امام جلیل حضرت علامہ برحان الدین ابراہیم ابن ابی بکر بن محمد بن حسین اخلاطی حسینی علیہ الرحمہ و رضوان فرماتے ہیں یہ اگرچہ نو پیدا یعنی پیداوار نئی پیداوار ہے پھر بھی بدت حسنہ ہے اور بہت سی چیزیں نئی پیدا ہوئیں اور وہ اچھی بدت ہیں اور بہت سے احکام ایسے بھی ہیں جو زمانہ اور مقام کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں یہ بھی ذرا سوچو دور حاضر میں ہر ملک بلکہ ہر شہر اور ہر گاؤں میں مسجدوں کی تعمیر میں اس بات کا خاص لحاظ کیا جاتا ہے کہ محلہ میں واقع رہائش کے مکانوں کے مقابلے میں مسجد زیادہ بلند اور خوبصورت ہو لوگوں کے گھروں کے مقابلے میں اللہ کا گھر یعنی مسجد باوقار اور بارونوں کو لہذا صدیوں سے مساجد کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے مسجدیں بلند اور خوبصورت تعمیر کی جاتی ہیں مسجدوں کو دیگر مکانات سے ممتاز اور باشوکت بنانے کے لیے ان پر بلند مینارے تعمیر کرنا کنگرے بنانا دور و دیوار کو نقش و نگار سے منقش اور مزین کرنا مسجد کو آراستہ و پیراستہ کرنا آج کل عام طور سے قوم مسلم میں رائج ہے بلکہ ہر فرقے کے لوگ اپنی اپنی مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور باوقار بنانے میں حد درجہ کوشش کرتے ہیں اور مسجدوں کو خوبصورت منقش بلند اور باوقار تعمیر کرنا مسجد کو بلند میناروں سے ممتاز کرنا نقش و نگار وغیرہ سے اس کی شان امتیاز پیدا کرنا جیسے امور میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں سب لوگ متفقہ طور پر اس کے جواز کے قائل ہیں حالانکہ حدیث شریف میں مسجدوں کی آرائش کرنا ان پر مینارے کنگرے وغیرہ بنانے کی ممانعت آئی ہوئی ہے حضرت ابن ابی شہبہ نے مصنف میں اور امام بے حقی نے سنن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ مسجدیں بناؤ اور مسجدیں منڈی بناؤ حضرت ابی ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عما سے روایت کیا کہ حضور اقدس صحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجدیں منڈی بناؤ یعنی اس میں کنگرے نہ رکھو اور شہر اونچے کنگرے دار بناؤ حدیث حضرت ابو داود نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں تو مسجدوں کی آرائش سجاوٹ کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے آرائش کی منظر ظاہراً اگر دیکھا جائے تو مرزا برا تینوں حادث کریمہ سے بلند اور رفیع عمارت والی مسجد بنانا مسجدوں کو نقش و نگار سے منقش اور مزین کرنا کنگرے اور مینارے بنانا وغیرہ منع ہے لیکن صدیوں سے ملت اسلامیہ کے لوگ مساجد کو اسی حیت سے تعمیر کرتے چلے آ رہے ہیں اور فی زمانہ کرتے بھی ہیں اور اس کی کسی بھی گروہ یا فرقے کے ذریعے مخالفت نہیں کی جاتی مساجد کی موجودہ حیت کی تعمیر کی مخالفت نہ کرنا یقیناً مناسب ہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہزار سال قبل کی حیت کی تعمیر پر مشتمل عمارت والی منڈی غیر منکش کوتا غیر بلند بغیر کنگرے اور مینار والی کچی مساجد اگر آج تعمیر کی جائیں گی تو مساجد کے وقت حیبت اور اہمیت عام لوگوں کی نظر نگاہوں میں نہ ہوگی کیونکہ ظاہری تزک و احتشام یعنی شان و شوکت ہی عام لوگوں کے دلوں میں تعظیم کا اثر پیدا کرتی ہے علاوہ عظیم مساجد کی شان و شوکت سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے مساجد اسلام کا شاعر یعنی علامات اور نشانیاں ہیں لہذا مساجد کا شمار بھی شاعر اللہ میں ہے اور اللہ کے شعار کی چیزوں کی تعظیم کرنے کا قرآن مجید میں حکم ہے آیت ومن عظم شا اللہ تقوى القلوب اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے ومن عظم حرمات اللہ فہو خیر اللّہ خیر عند رب اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے رب کے یہاں بھلا ہے پرانے زمانے میں جب لوگوں کی رہائش کے مکانات کچے ہوتے تھے تو مساجد کی عمارت بھی کچی تعمیر ہوتی تھی رفتہ رفتہ لوگوں کے رہن سہن سماجی طور طریقے اور زندگی بسر کرنے کے رویے میں تبدیلیاں ہوتی گئیں لوگ عالی شان عمارتوں میں رہنے لگے ایسے ماحول میں اگر مساجد پرانی حیت کی منڈی اور کچی تعمیر کی گئیں تو وہ عوام الناس کے مکانوں کے درمیان دب کر رہ جائیں گی مساجد کی حیبت و دبدبہ شان و شوکت امتیازی شان اور دور سے اس پر مطلع ہونے کے اسباب مفقود ہو جائیں گے اور لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور دلوں میں کوئی تعظیم و وقت نہ ہوگی لہٰذا ملت اسلامیہ کے دور رس نگاہ رکھنے والے اور اسلام کی شان و شوکت کا دبدبہ قائم کرنے کا صحیح جذبہ رکھنے والے عظیم المرتبہ دائمہ دین نے اب مساجد کو پکی بلند اور منقش کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی حوالہ نمبر ایک عالم جلیل امام شہاب الدین احمد بن محمد المسری القسطلانی الشافی المتوفی نو سو تیئیس ہجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ حدیث سے اخذ کیا گیا ہے کہ مسجدوں کی آرائش مکرو ہے کہ نمازی کا خیال اس کی وجہ سے بٹے گا یا اس لیے کہ مال بیجا خرچ ہوگا ہاں اگر تعظیم مسجد کے لیے آرائش ہو اور آرائش کا خرچ بیت المال سے نہ ہو تو کچھ مذائقہ نہیں اور اگر کوئی شخص وصیت کر جائے کہ اس کے مال سے مسجد مسجد کی گچکاری یعنی چونے کا کام کیا جائے اور اس میں سرخ و زرد یعنی لال اور پیلے رنگ کیے جائیں تو وصیت نافذ ہوگی کیونکہ لوگوں میں جیسی نئی نئی باتیں پیدا ہوتی گئیں ویسے ہی ان کے ان کے لیے فتوے نئے ہوئے کہ اب مسلمانوں اور کافروں سب نے اپنے مکان کی گچکاری یعنی چھونے کا کام اور آرائش یعنی سجاوٹ شروع کر دی ہے اب اگر ہم ان بلند عمارتوں کے درمیان جو عمارتیں مسلمانوں کے علاوہ کافروں کی بھی ہوں گی کچی اینٹ اور نیچی دیواروں کی مسجد بنائیں گے تو لوگوں کی نگاہوں میں ان مسجدوں کی بے وقتی ہوگی حوالہ نمبر دو فخر الفقہ فقی جلیل امام فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی علی المتوفی سات سو ترتالیس جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گچ اور سونے کے پانی سے مسجد میں نقش بنانا مکرو نہیں ہے اسی طرح فقہ کی مسترد اور معتبر کتب دور مختار رد المختار مجمع بہار الانوار جواہر الاخلاطی فتوا عالمگیری وغیرہ میں مساجد کو پکی اور بلند تعمیر کرنا اور اس میں نقش و نگار کو جائز قرار دیا گیا ہے اور یہ سب صرف اللہ کے گھر مساجد کی وقت اور حرمت کے اظہار کے لیے ہے ان مساجد کے متعلق فقہ کرام کے نافذ کردہ احکام پر مزارات اولیاء ازام پر روشنی کرنے کے مسئلے کو بھی قیاس کیا گیا ہے حدیث میں قبر پر چراغ جلانے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ پکی مسجدیں بنانے کی ممانعت صادر ہوئی ہے جب اس ممانعت کو مساجد کے حق میں فقہ کرام نے تبدیلی زمانے کے لحاظ سے آباحت سے بدل دیا اور اس ترمیم سے کسی کو اختلاف و اعتراض نہیں تو بزرگان دین کے مزارات پر روشنی کرنے کے سلسلے میں فقہ کرام کے ارشادات عالیہ کو بھی تسلیم کرنے میں ہی عدل و انصاف ہے غیر جانبدارانہ اور منصف المزاج رویہ اپنانا ہی مومن کی شایان نشان ہے پکی اور بلند عمارت والی مسجدیں تعمیر کرنے کی ابتدا تابعین کرام کے مبارک زمانے سے ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانے تک لوگوں کے دلوں میں شاعر دین کی عظمت بھرپور تھی علاوہ ازیں عام لوگوں کے مکانات بھی بہت معمولی اور سادہ ہوتے تھے جب اسلام کو کثرت سے فتوحات حاصل ہوئیں اور دیگر ممالک میں بھی پرچ میں اسلام رہنانے لگا اور دیگر ممالک کے ساتھ مسلمانوں کے تجارتی تعلقات نے فروغ پایا اور دولت کی کثرت ہونے کی وجہ سے مکانات بھی عالی شان بننے لگے ایسے حالات میں اگر مسجدیں اسی طرح کی منڈی نیچی کچی اور معمولی حیثیت کی رہتی تو عام لوگوں کی نگاہوں میں ان کی وقت نہ ہوتی بلکہ غیر مسلم قوم ہستی کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ایسی معمولی ہے لہذا مساجد کی عمارتیں عالی شان سے عالی شان بننے لگیں مینارے کنگرے اور گنبد بننے لگے اور اس سے مقصود شاعر دین کی عظمت و وقت دلوں میں بٹھانا ہے اسی طرح گزشتہ زمانہ میں ہر مسلمان قبور مومنین کا احترام کرتا تھا خصوصاً اولیاء صلحاء علماء مشائق اور دیگر بزرگان دین کے مزارات کی عظمت و وقت اور ان کی شان لوگوں کے دلوں میں تھی مگر اب جب کہ بصیرت باطنی کا عام فقدان ہو چکا ہے اور ظاہری شان و شوکت ہی عظمت کا نشان بن چکا ہے علماء ملت اسلامیہ نے علماء و مشاہق کے مزارات پر کبے بنانے کی اجازت دے دی بلکہ اسے مستحسن بتایا ہے نیز اولیاء کرام کے مزارات پر چراغ روشن کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرما دی اگر کسی صاحب اگر کسی صاحب کو اولیاء کرام کے مزارات پر روشنی کرنے کے تعلق سے مزید وضاحت تحقیق اور دلائل درکار ہوں تو وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام و المسلمین امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان کے مدرزۂ رسائل کی طرف رجوع فرمائیں بریک المنار بشمو المزار طوالہ النور فی حکم السراج علی القبور بعد تدفین کے ضروری مسائل دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے اتنی دیر تک قبر کے پاس ٹھہرنے سے میت کو انس ہوگا اور نکیرین کے جوابات دینے میں وحشت نہ ہوگی اور جتنی دیر قبر کے پاس ٹھہریں اتنی دیر تک ترابط قرآن مجید و ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور میت کے لیے دعا و استغفار کرتے رہیں اور خاص طور یہ دعا کریں کہ میت منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدم رہے بعد دفن اتنی دیر بیٹھنا کہ ایک اونٹ ذبح کیا جائے مسنون ہے صحیح مسلم شریف میں اس بارے میں حضرت عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث وارد ہے میت سے سوال دفن کے بعد ہوتا ہے دفن سے پہلے میت سے کوئی سوال ہونے کا ذکر حدیث میں نہیں ابو داد شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہ ہو اور آج بھی نہ ہو جب تم مجھے دفن کر لو اور قبر پر مٹی ڈال لو ترجمہ پھر میری قبر ارد گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس حاصل کر سکوں اور مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے اپنے رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نکیرین کو کیا جواب دینا ہے میت کو دفن کرنے کے بعد لوگوں کو منتشر ہو جانا چاہیے دفن کے بعد میت کے گھر جا کر فاتح پڑھنا لازمی نہیں بہت سے مقامات پر ایسا رواج ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد میت کے گھر آتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اس میں بھی شرن کوئی حرج نہیں بلکہ یہ بھی اسال ثواب کا ایک طریقہ ہے اور میت کو اصال ثواب کر کے اس کی اعانت کرنا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا پسماندگان کی تعزیت ان کی تسکین و تسلی یہ سب باتیں شرن جائز اور پسندیدہ ہیں البتہ دفن کے بعد گھر آ کر فاتح پڑھنا لازمی اور ضروری بھی نہیں بعد دفن قبر کھودنا پرانی قبر میں دوسری میت دفن کرنا اور میت کو منتقل کرنا کیسا ہے عورت کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور دفن کرتے وقت بعض ورثہ موجود نہ تھے ان ورثہ کو قبل کھور کر زیورات نکال لینے کی اجازت ہے اسی طرح کسی کا کچھ مال قبر میں گر گیا اور مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو قبر کو کھول کر نکال سکتا ہے اگرچہ وہ مال ایک ہی درم ہو کسی عورت کی مدت حمل پوری ہونے کے بعد قبل وضع پیدائش انتقال ہوا اور اس عورت کو دستور کے مطابق دفن کر دیا گیا پھر کسی سال مرد نے خواب دیکھا کہ اس عورت کو زندہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس خواب پر اعتماد کر کے قبر کھودنا جائز نہیں ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردے بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں اور اگر ضرورت یا مجبوری ہے تو کر سکتے ہیں مگر ایسی صورت میں دو میتوں کے درمیان مٹی وغیرہ سے آڑ کر دیں امام جلیل علامہ محقق امین الدین محمد بن عابدین شامی المتوفی بارہ سو باون ہجری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یعنی جب قبر میں مٹی گل کر مٹی بھی ہو جائے یعنی جب قبر میں میت گل کر مٹی بھی ہو جائے تب بھی اس کی قبر میں دوسرے کو دفن کرنا مکرو ہے کہ اس کی تعظیم و حرمت کے خلاف ہے کہ اس میت کی تعظیم و حرمت اب بھی باقی ہے اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ممبئی جیسے بڑے شہروں میں پرانی قبریں کھود کر ان میں دوسری میتیں دفن کی جاتی ہیں تو اگر قبور کھودنے سے مردے کی توہین ہوتی ہے تو ان شہروں میں یہ کام کیوں ہوتا ہے رواباً عرض ہے کہ ان شہروں میں جگہ بہت تنگ ہے قبرستانوں میں اتنی کشادگی نہیں کہ ہر میت کے لیے الگ الگ قبر ہو لہذا اس شدید ضرورت کی وجہ سے جائز ہے قاعدہ متفقہ ہے کہ یعنی ضرورت کے وقت منع کردہ چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں علامہ برہان الدین ابراہیم بن محمد حلبی حنفی المتوفی نو سو چھپن ہجری اپنی شہرہ آفاق کتاب غنی المستملی شرح منی المسلی مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور پاکستان فصل بل فل الجنائز سواد 607 پر فرماتے ہیں اور دوسرے مردے کو دفن کرنے کے لیے قبر نہ کھودا جائے جب تک پہلا مردہ بوسیدہ نہ ہو جائے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی باقی نہ رہیں مگر بوقت ضرورت قبر کھودنا جائز ہے جبکہ اس کے بغیر کوئی دوسری جگہ میسر نہ ہو اگر کوئی پرانی قبر کسی وجہ سے کھل جائے یعنی اس کی مٹی الگ ہو جائے اور مردے کی ہڈیاں وغیرہ ظاہر ہونے لگیں تو اس صورت میں مٹی دے کر قبر کو بند کرنا واجب ہے کیونکہ ستر مسلم لازم ہے ولید بن عبد ملک کے زمانے میں جب روزہ پاک کی دیوار منہدم ہوئی تو ایک قدم کھل گیا جس سے لوگ گھبرا اٹھے اور انہیں گمان ہوا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے اور کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جو آگاہ ہو کہ یہ کس کا قدم شریف ہے یہاں تک کہ حضرت عربہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک قدم نہیں بلکہ یہ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم شریف ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت حشام بن عروہ سے مروی ہے وہ اپنے والد سے راوی ہیں اور ابن زبالہ وغیرہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا اس نے فرمایا کہ جو تم نے دیکھا اسے چھپا دو اس نے حکم کی تعمیل کی جس شہر یا گاؤں میں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے اگرچہ انتقال کرنے والا وہاں رہتا نہ ہو بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا ہو اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں اور ایک دو میل میت کو باہر لے جانے میں کوئی حرض نہیں کہ شہر کے قبرستان اکثر اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں اور دوسرے شہر کو اس کی لاش لے جانے کی علماء ممانعت فرماتے ہیں اور یہی صحیح ہے یہ اس صورت میں ہے کہ دفن سے پہلے لے جانا چاہیے اور دفن کے بعد تو لے جانا مطلقاً منع ہے سوائے بعض صورتوں میں جو بعد میں مذکورہ ہوں گی بعض جگہ ایسا غلط طریقہ بھی رائج ہے کہ میت کو زمین کے سپورٹ کر دیتے ہیں پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرتے ہیں اس کام کو فقہی اصطلاح میں نبش کہتے ہیں نبش شرن حرام حرام اور سخت حرام اور میت کی اشد توہین اور اللہ تعالیٰ کے راز کی بے حرمتی ہے اگر زمین کے مالک کی رضامندی سے دفن کیا گیا ہے تو اب ناش کا کھود کر نکالنے کے جواز کی کوئی گنجائش ہی نہیں اگرچہ مرنے والے نے وصیت بھی کی ہو کہ مجھ کو فلاں جگہ دفن کرنا اگر اتفاق سے مجھے دوسری جگہ دفن کر دیا جائے تو وہاں سے میری لاش نکال کر بھی فلاں جگہ دفن کرنا اور دفن کے تعلق سے کی گئی وصیت واجب العمل نہیں یعنی ایسی وصیت پر عمل کرنا واجب نہیں دوامی اجارہ پٹا کی زمین میں مستاجر کی اجازت سے دفن کرنا جائز ہے دفن کرنے کے لیے ملک ملکی زمین یعنی اون لینڈ ہونا ضروری نہیں بلکہ علماء ملت اسلامیہ نے دوامی اجارہ کی زمین میں مسجد بنانے کی بھی اجازت دی ہے اور اس میں وقف کو صحیح مانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی بعض جاہلوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک میت دفن نہ کی جائے اس کے گھر والوں کو کھانا تناول کرنا درست نہیں بلکہ بعض جاہل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دفن کرنے کے پہلے کھانا حرام ہے یہ سراسر جھوٹ اور غلط خیال ہے کھانا حرام نہیں بلکہ میت کی تجہیز و تکفین سے غفلت حرام ہے دوسرے کی ملک کی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر دفن کر دیا تو مالک کو اختیار ہے کہ چاہے تو میت کے رشتہ داروں سے کہے کہ اپنا مردہ نکال لو یا زمین برابر کر کے اس میں کھیتی کرے اسی طرح کسی کا کپڑا چرا کر یا لوٹ کر مال غصب کیے ہوئے کپڑے کا کفن دے کر مردہ دفن کر دیا تو کپڑے کا مالک مردہ نکلوا سکتا ہے ایک اعتراض اور اس کا جواب اوراق سابقہ میں قطعی دلیلوں سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد میت کو نکالنا میت کو ایزا دینا ہے قبر کی جگہ کا ادب و احترام کرنا اس لیے ہے کہ قبر کی زمین میت کا حق ہے میت کا ادب و احترام اب بھی باقی ہے میت کی حرمت و تعظیم شرن لازمی اور ضروری ہے تو مالک زمین کی اجازت کے بغیر دفن کیے گئے مردے کو قبر سے باہر نکالنے میں یا اس کی قبر کی زمین کو مسمار کر کے اس پر کھیتی وغیرہ کرنے سے میت کی بے حرمتی کا معاملہ درپیش ہوگا اخانت قبر مسلم کا الزام عائد ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک قبور مسلمین کی حرمت و تعظیم لازمی اور ضروری ہے لیکن جو قبر مالک زمین کی اجازت کے بغیر ظلمن و جبرن بنائی گئی ہو اس کے لیے کچھ بھی حق نہیں کیونکہ حدیث شریف میں شاف ارشاد ہے ترجمہ ظالم کی رگ کا کوئی حق نہیں نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے اور احادیث کریمہ میں نمازی کے آگے سے گزرنے پر سخت بعیدیں وارد ہیں احادیث کریمہ میں یہاں تک ارشاد ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس میں کتنا گناہ ہے تو وہ ایک قدم چلنے سے سو سال کھڑا رہنا بہتر سمجھتا یا یہ چاہتا کہ اس کی ران ٹوٹ جائے مگر نمازی کے سامنے سے نہ گزرے لیکن اگر مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور ابھی پہلی صف مکمل نہ ہوئی کہ پیچھے صفیں قائم ہو گئیں تو حدیث اور فقہ میں حکم فرمایا گیا ہے کہ پیچھے قائم ہونے والی صفوں کو چیرتے ہوئے اور نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے اگلی صفیں پوری کریں امام اہل سنت محقق بریلوی فرماتے ہیں کہ صفوف نماز کی کس قدر حرمت و تعظیم ہے مگر جو صفیں قبل تمامی صف اول کر لی جائیں حدیث و فقہ حکم فرماتے ہیں کہ ان صفوں کو چیرتے ہوئے جا کر صف اول پوری کریں کہ خلاف شرع قائم ہونے کے سبب ان کی حرمت نہیں یہ حق اللہ میں ہے حق کا لفظ تو اشد ہے پھر بھی اگر صاحب حق اس میت مسلم کا لحاظ کر کے اپنے حق سے درگزر کرے کہ مردہ بدست زندہ اس نے خود قصور نہ کیا تو امید ہے کہ حق سبحانہ مطالعہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا اپنے لیے پہلے سے کفن تیار رکھنے میں حرج نہیں اور اپنے لیے قبر پہلے سے نہ بنانا چاہیے اپنے لیے پہلے سے قبر خدوا رکھنا بے معنی ہے کیا معلوم کہاں مرے گا وقفی قبرستان میں کسی نے قبر تیار کروائی اس قبر میں دوسرے لوگ اپنا مردہ دفن کرنا چاہتے ہیں اور قبرستان میں دوسری جگہ ہے کہ وہاں قبر بنا سکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا مردہ اشتہار شدہ قبر میں دفن کر دیا تو مکرو ہے قبر تیار کروانے والا مدعا نہیں نکلوا سکتا البتہ قبر تیار کرنے میں جو خرچ ہوا ہے وہ دفن کرنے والوں سے لے لے منکر نکیر کے حوال اور سوال جب میت کو دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں اس وقت میت کے پاس دو فرشتے نہایت ڈرونی اور حیبت ناک شکل صورت میں اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں آتے ہیں ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں ان دونوں فرشتوں کے نام ہی ان کی خطرناک اور بھیانک شکل و صورت پر دلالت کرتے ہیں منکر اور نقیر دونوں ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں منکر اور نکیر کے معنی ہیں اجنبی اور نا پہچانا ہوا میت کے لیے یہ صورتیں اجنبی کی طرح ہوں گی کیونکہ میت نے اس سے پہلے سیاہ رنگ کبھی صورت ایک جگہ ٹکٹکی باندھ کر ڈرانے والی موٹی موٹی اور نیلی آنکھوں والی صورتیں کبھی نہیں دیکھیں منکر نکیر کی بھیانک شکل و صورت کا مفصل بیان احادیث کریمہ میں وارد ہے ان تمام احادیث کو تفصیل سے بیان کرنا یہاں ممکن نہیں لہٰذا ان حدیث کا ماہ حاصل ذیل میں درج ہے منکر نکیر کی بھیانک اور خیبت ناک صورت اس طرح کی ہوگی کہ بالکل سیاہ رنگ کا جسم دیگوں کے برابر بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی آنکھوں کا رنگ نیلا آنکھیں ابرک میکا کی طرح شولہ زن ہوں گی ان کی سانس سے آگ کی لپٹ پھیلتی ہوگی بیل کے سینگ کی طرح لمبے لمبے نوکیلے دانت سر کے پیچیدہ اور بکھرے ہوئے بال جو زمین میں گھسٹتے ہوں گے جسم کا موٹاپا اور ڈیل ڈول اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ ایک شانے یعنی کندھے سے دوسرے شانے تک منزلوں کا فاصلہ ہوگا ہاتھ میں لوہے کا غرض ہوگا جس کا وزن اتنا ہوگا کہ ایک بستی کے لوگ بلکہ جن اور انسان جمع ہو کر اٹھانا چاہیں تو بھی نہ اٹھا سکیں ان کے آتے ہی بادلوں کی گرج اور کڑک کی ہولناک آوازیں آئیں گی زمین کو اپنے نوکیلے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے ان تمام آفتوں پر آفت یہ کہ مردے سے سیدھی طرح بات نہ کریں گے آتے ہی میت کو جھنجھوڑ کر بیدار کریں گے کرکتی اور جھڑکتی آواز میں امتحان لیتے ہوئے سوال کریں گے کہ میت کو سوالوں کے جواب دینے میں کسی قسم کی مہلت نہ دیں گے بلکہ فوراً سوال کریں گے نیچے سارے خوالے لکھیں قبر کا مردے کو دبانا دبوچنا اور مرکن نکیل کے سوالات امام اجل شاب الملا والدین علامہ امام احمد بن علی بن حجر مکی اسکلانی المتوفی آٹھ سو باون ہجری فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا فرمایا گیا ہے جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اگر وہ مسلمان نیک و صالح ہے تو اس کو قبر کا دبانا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے زور سے سینے سے چمٹاتی ہے اور اگر کافر یا بدکار ہے تو اس کو قبر اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے نہایت ڈرونی اور حیبت ناک شکل میں اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں وہ دونوں مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور سختی کے ساتھ گرجتی آواز میں تین سوال کرتے ہیں من ربو کا یعنی تیرا رب کون ہے ما دینوں کا یعنی تیرا دین کیا ہے ما حاضر رجول بصفیق صفیقم یعنی یہ شخص کون ہے جو تیری طرف بھیجا گیا اگر مردہ صحیح لقیدہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب ربی اللہ یعنی میرا رب اللہ ہے دوسرے سوال کا جواب دینی الاسلام یعنی میرا دین اسلام ہے تیسرے سوال کا جواب ہوا رسول اللہ یعنی یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مردہ تینوں سوال کے جواب دے چکے گا تو پھر فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ وما یدری کا یعنی تمہیں کیسے معلوم ہوا مردہ جواب دیتے ہوئے یہ کہے گا کہ کرا تو کتاب اللہ ہی و آمن تو و صدق تو یعنی تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی پھر کیا ہوگا تفصیل کے لیے درجہ ذیل ذیل میں درج حدیث شریف بغور ملاحظہ فرمائیں حدیث ترجمہ ایک روایت میں ہے کہ وہ اللہ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اس قرآن کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو جنتی لباس پہنا دو اور اس کی طرف جنت سے ایک کھڑکی کھول دو تو اس کے پاس جنت کی خوشبو اور اس کی لطافت آئے گی اور اس کی قبر کو طاقت دینے کا کشادہ کر دیا جائے گا اور بے شک کافر اپنی موت کو یاد کرے گا کہا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جائے گی تو اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھائیں گے پھر دونوں کہیں گے تیرا رب کون ہے تو کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا تو وہ دونوں کہیں گے تیرا دین کیا ہے وہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا تو وہ دونوں کہیں گے یہ شخص کون ہے جو تیری طرف بھیجا گیا وہ شخص کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو جہنمی لباس پہنا دو اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپیٹ آئے گی اور اس کی قبر کو اس پر تنگی کر دی جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی ایک روایت میں ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جس کے ساتھ لوہے کا غرض ہوگا اگر وہ اسے پہاڑ پر مار دے تو ریزہ ریزہ ہو جائے تو وہ اس سے اس کو ایک ضرب مارے گا جسے مشرق و مغرب میں سوائے جنوں انس کے سب سنیں گے یہاں تک کہ وہ مٹی ہو جائے گا پھر اس میں اس کی روح لوٹائی جائے گی اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا قبر میں مشرق کافر مرتد بددین اور گمراہ فرقے کے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور صحیح لقیدہ نیک اور صالح کو نعمتوں اور اکرام سے نوازا جائے گا صحیح القیدہ گناہ گار مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا لیکن متعلقین اور محبین کے ذریعے کیے گئے اصال ثواب کی وجہ سے عذاب میں کمی اور نرمی ہو جائے گی اس انوان کے تعلق سے کثر سے حادث کریمہ وارد ہیں علاوہ عظیم آئمہ دین و ملت کی مارکہ العرا تصنیف میں کئی اقوال مذکور ہیں اور مستند روایات کے ساتھ کئی واقعات بھی درج ہیں ان تمام کا تفصیلی بیان یہاں ممکن نہیں لہذا صرف اتنا یاد رکھو کہ عذاب قبر حق ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اچھے اعمال کا بدلہ نعمتوں اور انعامات سے دیا جائے گا اور برے اعمال کا بدلہ سختی اور عذاب و ذلت سے دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو عذاب قبر سے محفوظ و معمون رکھے اور نعمتوں و عنایتوں سے مشرف فرمائے آمین منکر نکیر کے سوالات کے وقت شیطان دھوکہ دینے قبر میں آتا ہے امام اجل عارف باللہ حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تب شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی میں تیرا رب ہوں اسی لیے حکم آیا ہے کہ میت کے لیے نکیرین کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں احادیث کریمہ میں میت کے لیے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رہنے کی اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا ثابت ہے حدیث ترجمہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو قبر پر وقوف فرماتے یعنی ٹھہرتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کہ اب اس سے سوال ہوگا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر تھا جب آپ نے اس کو قبر میں رکھا تو بسم اللہ و سبیل اللہ علامت رسول اللہ پڑھا جب اینٹیں دی جانے لگی تو آپ نے دعا کی ترجمہ اے اللہ شیطان سے اس کو محفوظ رکھ اور عذاب قبر سے اے اللہ زمین کو اس کے دونوں پہلوؤں سے کشادہ فرما اس کی روح کو بلند فرما اور اس کو اپنی شرف لکا سے مشرف فرما اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو حضرت سعید بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عمر کیا اس سلسلے میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے یا خود اپنی رائے سے یہ دعا کلمات کہہ رہے ہو آپ نے فرمایا بے شک میں اس طرح کی دعا پر قادر ہوں لیکن میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے حدیث ترجمہ حضرت عمر بن الرہ تابی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام اور تابین ازام مستب جانتے تھے کہ جب میت کو لحد میں رکھا جائے تو دعا کریں کہ اللہ اسے شیطان مردود سے پناہ دے مدرجہ بالا حدیث کریمہ سے ثابت ہوا کہ دفن کے فوراً بعد کا وقت میت کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب نکیرین کے سوالات ہوں گے اور نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے میں بہکانے کے لیے شیطان لین کا دخل ہوتا ہے لہذا ایسے وقت میں میت کا ثابت قدم رہنا بہت ہی ضروری ہے اور ثابت کے قدمی کے لیے شیطان کے فریب سے بچنا بھی ضروری ہے اور شیطان کے فریب سے میت کو معمون و محفوظ رکھنے کے لیے شیطان کو بگانے کی تدبیر کرنی چاہیے